پھر آگے فرمایا ولا یعود دو اور اسے ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں سات آسمان سات زمینیں ان سب کی حفاظت کر رہا ہے لیکن اس سے تھکتا نہیں ہے یہاں پر یعودو آد یعودو ایکچوئل میں دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ بوجھ ڈالا جائے تو بوجھ ڈالنے کے بعد وہ جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے مثلاً کسی کے پیٹھ پہ بوجھ رکھ دیا اس کو ٹیڑھا کر دیا تو ٹیڑھا ہونا یا جھکنا اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے لیکن عرف عام میں اس کا معنی بوجھ کی وجہ سے تھک جانا کوئی بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے تھک جاتا ہے تو اس کے معنی میں آتا ہے آدھا یہود ہوں اسی لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں تھکاتی لا یہود ہوں بہرحال جب کوئی چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے ٹیک کیئر کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت بھی کرتا ہو اوکے ٹیک کیئر کر رہا ہے جیسے فار ایگزامپل ویسے بھی ایگزامپل اللہ کے لیے کوئی بھی ایگزامپل نہیں ہے لیکن ہم جیسے انسان ان کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل جیسے ایک باغبان ہے گارڈنر ہے وہ باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے لیکن وہ باغ کی حفاظت نہیں کرتا بس کیئر کرتا ہے جہاں کٹنگ شٹنگ کر لیتا ہے پانی ڈال رہا ہے حفاظت تو نہیں کر رہا ہے اسی طرح کوئی صفائی والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے گھر کا خیال رکھتا ہے لیکن گھر کی حفاظت نہیں کرتا وہ جب کہ اللہ دیکھ بھال بھی کر رہا ہے سنبھال رہا ہے دیکھ بھال کر رہا ہے ٹیک کیئر کر رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ اور اتنی بڑی کائنات کی وہ بھی حفاظت کتنی بڑی کائنات ہے ابھی تک ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اتنی بڑی کائنات اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے پھر بھی نہیں تھکتا اس کے لیے زمین اور آسمان بھاری چیز نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے